اور کافر مسلمانوں ہے سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گنا اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں ہے میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے بے شک وہ جھوٹے ہیں